حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو شخص دن کے پہلے حصے میں یا دن کے دوسرے حصے میں مسجد کی طرف گیا اللہ تعالیٰ ہر دفعہ آنے پر اس کے لیے جنت میں میزبانی کا انتظام فرماتا ہے جب بھی وہ آئے صبح کو آئے یا شام کو آئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوبیس